سورہ یوسف کی کچھ آیتیں جو ہیں نا یہ امام علیہ السلام سے بہت ریلیٹ کرتی ہیں آپ دعا کریں اس کو میں تو بہت خوبصورت لگتا ہے اور اگر اس کو آپ دیکھیں تو یہ معجزہ ہے یا نہیں ہے اس طریقے سے کوئی بھی بات کرنا کا ماہ زمان علیہ السلام کو یعنی یوسف سامنے تھے نا سامنے تھے نا لیکن بھائیوں کی حص یعنی آج کی زبان میں اگر ہم بات کریں ان کا سینسر یوسف کی فریکوینسی سے میچ نہیں کر رہا تھا ٹیون نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ ان کو پہچان نہیں پا رہے تھے تو یہ مجھے مجھے یہ آیتیں بہت زیادہ ریلیونٹ لگتی ہیں بہت زیادہ متعلق لگتی ہیں امام علیہ السلام کے حوالے سے کہ ابھی بھی اگر کوئی بات ہوگا نا تو ہم سے کہ ہم کہیں امام کے در ہیں امام کے در ہیں تو ہم کو یہ جملہ کہا جائے گا تمہارے جو سینسر وہ خراب ہیں جس کی وجہ سے تم یا یوں کہہ لیں گے تمہاری جو فریکوینسی ہے جس پر تمہارا یہ پورا سسٹم چل رہا ہے نا وہ فریکوینسی کچھ اور ہے وہ ان سے میچ نہیں ہو رہی اس وجہ سے تم ان سے کنیکٹ نہیں ہو پا رہے یوسف اور اس کے بھائی کو سینس کرو جا کے تلاش کرو اس سینس کو ولا روح اللہ اور ابتدا میں انسان ناکام ہوتا ہے زیادہ تر یعنی کہ ہم جیسے لوگ جب خدائی رستوں پر آگے جاتے ہیں تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم ابتدا میں اسٹرگل کرتے ہیں بلکہ ہم کیا اسٹرگل کرتے ہیں تمام انبیاء نے بھی اسٹرگل کیا ہے شروع میں اپنی دعوت میں لیکن وہاں پر کون سی چیز ہے جو آپ کو ہمیشہ زندہ رکھتی ہے جو آپ کو کھڑا رکھتی ہے روح خدا رحمت الہی رحمت الہی پر بھروسہ یعنی جس خدا کے لیے یا جس خدا پر توکل کر کے میں اپنی زندگی میں چلا ہوں وہ کبھی بھی مجھے مایوس نہیں چھوڑے گا جو حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کا بھی جو جملہ ہے کلمات کا سورہ مریم کی ابتدا میں ولم اکم بے دعا کا ربی شقیہ کہ اے میرے رب تجھ سے دعا کر کے میں شقی و بدبخت نہیں رہا کبھی بھی ٹھیک ہے تو والا تاسو ہو سکتا ہے مشکل ہو ہو سکتا ہے آپ کو شروع میں ناکامی ہو آپ ناکامیاب ہو پائیں لیکن رحمت الہی روح ہو رحمت الہی سے مایوس نہیں ہونا کیونکہ جو رحمت الہی سے مایوس ہو گیا اس نے ایمان کو چھوڑ کر کفر کا رستہ یعنی انکار کا رستہ اختیار یعنی اس نے کیا کہا اس نے اپنے عمل سے کیا ڈکلیئر کر دیا کہ خدا میرے ہاں۔ مسئلے کو حل کرنے پر قادر نہیں ہے جو رحمت خدا سے مایوس ہو گیا وہ زبان سے نہ بولے لیکن اس نے اپنے عمل سے یہ بات بتا دی کہ خدا میرے پرابلم سالو نہیں کر سکتا میں اتنے دنوں سے دعا کر رہا ہوں اور اس میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا اور بس اب میں I am now less and disappoint ٹھیک ہے تو اس بنا پر جو رحمت خدا سے روح الہی سے مایوس ہو جائے انہو لا یا کہ بے شک نہیں مایوس ہوتے رحمت الہی سے مگر قوم کافرین آپ نے اپنی زندگی میں جتنی کوشش کرنا ہے یعنی ایک پہلی کوشش کیا کرنا ہے کہ اپنی فریکوینسی کو حجت خدا کی فریکوینسی سے میچ کرنا ہے ٹھیک یہ انتہائی اہم آپ کی اور میری ہم سب کی محنت ہے یعنی اپنی فکر اپنے مزاج اپنے کردار اپنے عمل کو ان کے ساتھ الائنڈ کرنا ہے کیونکہ جب تک وہ فریکوینسیز میچ نہیں ہوں گی آپ کے اور ان کے درمیان وہ کنیکشن نہیں بنے گا ولایت کا رشتہ قائم نہیں ہو پائے گا اور اس بارے میں اگر ہمیں دشواری اور سختی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو کس پر بھروسہ رکھنا ہے رحمت الہی پر بھروسہ رکھنا ہے کہ ٹھیک ہے میں کمزور ہوں ضعیف ہوں میری کوشش ناقص ہے ابدار ہے لیکن اللہ کی رحمت میں اتنی طاقت ہے کہ مجھے میری منزل مقصود تک پہنچا دے اور یہ جو امید ہے یہ کبھی بھی مایوسی میں نہ بدلے ورنہ انسان ایمان سے کس زمرے میں داخل ہو جائے گا کفر کے ڈومین میں انٹر ہو جائے گا یہ جیسے میں نے کہا نا یہ بہت ڈیفیکلٹ ورڈ ہے ٹو ایکسپلین تحسسو جو ہے یعنی اس کا معنی یہی ہے کہ ایک انسان کو جو ڈھونڈنا ہوتا ہے نا یعنی اس کی حقیقت کو جو ڈھونڈنا کہ جیسے دیکھیں میں اور آپ جو ہیں ہم دونوں میں ہو سکتا ہے کہ کافی فاصلہ ہو لیکن اگر ہم اس قرآن سیکھنے کے حوالے سے ہماری فریکوینسیز میچ کر رہی ہیں تو ہم اپنی ذات اور اپنے قلب میں ایک دوسرے سے نزدیک ہیں اس بات کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے یہ مطلب ہوتا ہے اس کا تحسس کا یعنی میں آپ کے ساتھ ملا نہیں میں نے آپ کے ساتھ صحبت نہیں کی میرا ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے فزیکل ہماری بانڈنگ نہیں ہے لیکن اگر آپ کی وہ چیزیں جس کو میں فریکوینسی میچنگ کہہ رہا ہوں وہ ہو رہی ہے تو میں اور آپ اپنے قلب اور اپنی شخصیت اور اپنی ذات کے حوالے سے ایک دوسرے کو محسوس کر سکتے ہیں یہ یہ ایک بالکل ڈفرینٹ بات ہے ہیومن کنیکشن والی جو بات ہے اور اصل میں یہی ریکوائرڈ ہے حجت خدا کے ساتھ آپ کو کیا ریکوائرڈ ہے کہ جا کے بیٹھ جائیں اوپر اوپر سے باتیں کریں اور وہی منہ اٹھا کے چلے آئیں واپس اس کا فائدہ ہے یا ان کی شخصیت کو فیل کر کے اپنے اندر لائیں اس شخصیت سے کنیکشن پیدا کریں بتائیں کس چیز کا فائدہ ہے اتنے سارے لوگ جو آئمہ اور رسول کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے جن کی اکثریت کسی خاص مقام تک نہیں پہنچ پائی کئی لوگ بالکل الٹی طرف چلے گئے تو وہ بھی تو ان کے ساتھ بیٹھ رہے تھے ان کے بھی تو ان کے ساتھ فزیکل بانڈنگ تھی کہ ان کے وجود کی حص کو تلاش کرو اور اس حص کے ساتھ اپنے کنیکشن کو بلڈ کرو تو فائدہ ہے ٹھیک اور اسی وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ جملہ بالکل امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے آج ہم پر فٹ بیٹھتا ہے کہ آپ اس یعنی امام زمان علیہ السلام کے جو قلب مقدس کی حص ہے جو سے جو سگنل نکل رہے ہیں اس کو پک اور کیپچر کرنے کے قابل بنائیے اپنے کو تو فائدہ ہے اور اس تلاش میں ہمیشہ رحمت خدا سے امیدوار رہنا ہے فلما دخلو علیہ پس جب وہ لوگ اس پر داخل یعنی اس کی خدمت میں پہنچے حضرت یوسف کی خدمت میں پہنچے ان کی پریزنس میں کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کو یوسف کا تو نہیں پتا تھا لیکن بھائی تو پتا تھا کہ ادھر ہی ہے <laughs> تو وہ لوٹ پھر کے ادھر ہی گئے قال یا ایوہ العزیز اے عزیز یعنی اے دا ریسپیکٹیبل ون مسا و اہلنا ضرور ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو یعنی مسنا ٹچ کیا ہے یا گرپ کیا ہے اف سختی نے ضرر وجئنا بے بزاحتم اور ہم لے کر آئے ہیں ایک ایسی پونجی بےذاطم کے جو ورتھ لیس ہے جس کی قیمت نہیں ہے یعنی ظاہراً یہ کہ اب جو قحط والے حالات ہیں اور سختی والے حالات ہیں تو اب ہمارے پاس اتنا مال اور سرمایہ نہیں ہے کہ جس سے ہم اپنا سامان غلہ خرید سکیں ہماری پونجی بیکار یعنی بےکار تو اوفے پورا کر دیں لنا ہمارے لیے الکیل ہمارے میجر کو علینا ہمارے میجر کو تو پورا کر دیں کس برتے پر یعنی مال ہمارا ہمیں پورا دے دیں کیوں دے دیں تصدق علینا ہم پر تصدق کریں صدقہ کریں ان اللہ یجزل متصدقین یہ امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں کرنے کے لیے بہترین دعا ہے یا نہیں بالکل ہماری یہی حالت ہے یا نہیں کہ یہ کلمات ایک انسان حجت خدا سے کہے گئے خدا سے نہیں کہے گئے یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ شرک کر رہے ہیں یہاں پہ اگر یہ شرک ہو رہا ہے نا تو پھر پھر قرآن اس کو نقل کیوں کر رہا ہے ہماری بھی ایگزیکٹلی یہی حالت ہے یا نہیں ہے یا ایوہ العزیز کہ ہم اور ہمارے اہل و عیال کی حالت خراب ہے بری ہو گئی ہے کیا ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو دے کے ہم اپنی جان چھوڑا لیں کچھ بھی نہیں ہے وَجِعْنَا بِبِضَاعَتِ مُزْجَاتٍ لیکن ہم متمنی کس بات کے ہیں فَأَوْفِ لَنَا الْقَيْلِ جو ہمارا سرمایہ اب سرمایہ کیا ہے ہمارا یعنی ہمیں علم کے لحاظ سے عمل صالح کے حساب سے ایمان کے حساب سے ہمیں جو کچھ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں حجت خدا کی بارگاہ سے ملنا وہ سب دے دیں ہمیں کیوں دے دیں بطور صدقہ دے دیں ہمارے پاس تو وہ قیمت نہیں ہے جو ہم دے سکیں کہ جس کی بنا پر ہم ان کرامات نفسانی کے مستحق ہوں ہمارے پاس تو نہیں ہے سورہ یوسف کی کچھ آیتیں جو ہیں نا یہ امام علیہ السلام سے بہت ریلیٹ کرتی ہیں آپ دعا کریں اس کو مجھے تو بہت خوبصورت لگتا ہے بہت اور اس کے بعد پھر حضرت یوسف برداشت نہیں کر پائے جب بھائی یہاں تک آ گئے تو پھر حضرت یوسف برداشت نہیں کر سکتے love.